والے ہیں وقول الحق من ربکم اور کہیے کہ حق تو تمہارے رب کی طرف سے آتا ہے آ چکا ہے فمن شاہ افل یؤمن ومن شاہ افل یقفر اب جس کا جی چاہے مانے اور جس کا جی چاہے نہ مانے اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها ہم نے تو ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے کہ ان ظالموں کو گھیر لیں گی اس کی دیواریں وہیں یسغیسو یغاثو بما ان کل مغل یشول وجوہ اور اگر وہ شور مچائیں گے فریاد کریں گے تو ان کی فریاد رسی کی جائے گی ایسے پانی سے جو پیپ جیسا ہوگا اور گرم اتنا کہ چہرہ بھون دے گا بس شراب یہ بری پینے کی چیز ہے وساعت مرتفقہ اور جہنم بری رہنے کی جگہ ہے ان الدین آمن لا نضيع اجر من احسن عملا ہاں جو لوگ مانیں گے اور اچھے اچھے کام کرتے رہیں گے تو ہم بھی ضائع نہیں کرتے اچھے عمل کرنے والوں کا اجر اور الانہار یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے واسطے سدا رہنے کے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی جو حل نفی ہن من رحب زیور پہنائے جائیں گے ان کو وہاں سونے کے کنگن کیے غیل بسون سیابن خدرن من سندسن و استبرا اور پہنیں گے سبز اور گرین کلر کے کپڑے باریک ریشم اور گھڑے ریشم کے متقین فیحا الارائک اس میں ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے مسحریوں پر صوفہ سیٹی پر نعم ثواب کتنا اچھا بدلہ ہے وہ حسنت مرتفقہ اور جنت بہت اچھی رہنے کی جگہ ہے سورہ کہف کی تفسیر چل رہی ہے اٹھائیس آیتیں ہو گئیں پیچھے سورہ کہف کا قصہ جہاں ختم ہوا تو اللہ رب العزت والجلال نے حکم فرمایا تھا کہ یہ قرآن پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سناتے جائیے قرآن کو کوئی کبھی بدل نہیں سکے گا اور یاد رکھیے کسی سے ڈریے نہیں کیونکہ اللہ ہی تمہاری جائے پناہ ہے اللہ سے ہٹ کر کہیں جانے کی کوئی پاسبلٹی امکان نہیں ہے جب اللہ ہی کے پاس آنا ہے تو اللہ ہی سے ڈرنا چاہیے کسی سے گھبرانا نہیں چاہیے اور ساتھ ہی نصیحت فرمائی کہ اپنے آپ کو پابند بنائیے ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کے ذکر میں صبح و شام مشغول رہتے ہیں اللہ کی بندگی کرتے ہیں اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں ایسے نیک صالح صوفی صافی بزرگوں کے ساتھ بیٹھا کیجئے خود حضور بھی ذاکرین کی مجلس میں آ کر بیٹھے اور فرمایا شکر اللہ کا کہ میری امت میں ایسے افراد بنائے کہ مجھے بھی ان کے ساتھ بیٹھنے کا حکم دیا تو ان کے ساتھ بیٹھا کیجئے ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ جہاں مجالس ذکر ہوں اس میں شرکت کریں آگے فرمایا کہ یہ جو تمہارے ماننے والے ہیں ان سے اپنی نگاہ مت ہٹائیے اپنی توجہ پوری ڈالیے ان پر اور دنیاوی زیب و زینت کے پیچھے مت جائیے اور جن لوگوں کا دل ہم نے ہماری یاد سے غافل کر رکھا ہے ان کی بات مت مانیے وہ تو اپنی خواہش کے پیچھے پیچھے دوڑے جا رہے ہیں اور ان کا مسئلہ لمٹ سے آگے نکل گیا ہے اب واپسی کا کوئی امکان نظر نہیں آ رہا اللہ پاک نے یہاں کیا کہا اس کی بات نہیں ماننے کی جس کا دل اللہ کی یاد سے غافل ہو مشورہ کرنا ہو تو کس سے کرنے کا نیک لوگوں سے اللہ والوں سے ذاکر شاغل لوگوں سے صوفی صافی لوگوں سے مشورہ کرنے کا ان کی بات ماننے گی وہ سڑک پر چلتے راستے پر چلتے فاسق فاجر شرابی کبابی گنڈے ان کی کیا بات ماننے کا اگر وہ ہم کو کسی طرح متوجہ بھی کریں تو ہم کو ان کو دھیان نہیں دینے کا توجہ ادھر کرنے گی اللہ والوں سے دینی امور میں مشورہ کر کے وہ جیسا کہیں ویسا کرنے کا یہ حکم دیا ولا غلط من اغفلنا قلبه عن ذکرنا آج کل بہت سی جماعتیں اٹھ کھڑی ہوئی ہیں پہلے سے بہت سی چل رہی تھی شیعہ قادیانی اس قسم کے اسی طرح غیر مقلد یہ بھی ایک مصیبت یہ غیر مقلد نہیں غیر مجلد ہیں بغیر جلد والے ہیں اوپرے اوپرے ہیں کھلے کھلے ہیں ان کی باتیں بھی ایسی ہی ہوتی ہیں یہ نہ تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں نہ ذکر کرتے ہیں نہ کرنے دیتے ہیں تو جو لوگ خود اللہ کے ذکر میں یاد میں نہیں رہتے اور اوپری اوپری عبادت کرتے ہیں ان کے پیچھے نہیں پڑنے گا ہمارے جو علماء ہیں صلحاء ہیں مشائق ہیں جنہوں نے ہم کو یہ طریق دکھایا ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کا تو ہم نے اسی طریقے پر چلنا چاہیے انہی کی بات ماننی چاہیے ورنہ و تباہ ہوا ہو وہ لوگ تو اپنی خواہش کے پیچھے چلتے ہیں جو تقلید نہیں کرتے وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں وہ اہل حدیث نہیں ہیں وہ اہل ہوا ہیں ہوا کے معنی خواہش نفس جو حدیث اپنے نفس کے مطابق لگی اس کو لی اور جو اپنے نفس کے مطابق نہیں ہے اس کو پھینک دیا جو حدیث اچھی لگی اس کو صحیح کہہ دیا اور جو حدیث اچھی نہیں لگی اس کو ضعیف کہہ دیا تو یہ تو اتباع ہوا ہے نفس کا تابع ہونا ہے اللہ کا تابع اللہ کے رسول کا تابع ہونا کہاں ہے اللہ رسول کی تابع جاری تو وہاں ہے کہ جہاں علماء صلیحا جو پروفیسر ہیں انہوں نے بتایا ہو کہ قرآن یہ کہتا ہے حدیث یہ کہتا ہے یہ اس کا نچوڑ ہے فقہ ان کی مانا جائے تو وہ اللہ کی اطاعت ہوئی اور اللہ کا حکم ماننا ہوا ورنہ تو اتباع ہوا ہوگا ہمارے یہاں سمجھیے کہ نیو مسلم ہیں شیخ نو حمیم کیلر سیریا میں رہتے ہیں آج کل انہوں نے اس پر بہت اچھا آرٹیکل لکھا ہے وہ خود شافعی ہیں ان کی بیوی حنفیہ ہے سیریا میں ایسا ہوتا ہے شوہر شافعی یہ بیوی حنفیہ ہے مقلد ہیں بہت اچھے ہیں صوبی بزرگ ہیں تھوڑی بہت بدت بھی کر لیتے ہیں کبھی کبھی سیریا میں کچھ لوگ ہوئے ہیں ایسے تھوڑا بہت ذکر فکر میں کچھ قیام وغیرہ بھی ان کے یہاں ہو جاتا ہے لیکن فی نفسی اچھے آدمی ہیں تو وہ ایک مضمون لکھتے ہیں اس میں لکھتے ہیں کہ یہ اتباع حدیث نہیں اتباع ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں مسلمان بنا تو اس کے بعد میں نے پڑھنا شروع کیا حدیث کی کتابیں تو حدیث میں بخاری شریف میں میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے کھڑے پیشاب فرمایا تو میں بھی کھڑے کھڑے ہی پیشاب کرتا تھا کیونکہ مسلمان ہونے سے پہلے میری یہی عادت تھی تو یہ میرے نفس کے لیے زیادہ ایزی تھا دوسری حدیث میں آیا تھا کہ میں بیٹھ کر پیشاب کیا میں نے کہا وہ بیٹھ کر پیشاب کرنے کی حدیث بھی حدیث اور کھڑا ہو کر پیشاب کرنے کی بھی حدیث میں اس کے بجائے اس پر عمل کرتا ہوں میں حدیث پر عمل کر رہا ہوں لیکن پھر جب میں نے کتب حدیث کی شروحات دیکھی اور ائمہ کے اقوال دیکھے تو اس کے بعد سمجھ پڑی کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنا تو کبھی کبھار ضرورت مجبوری کی وجہ سے تھا ورنہ عام معمول تو بیٹھ کر پیشاب کرنے کا تھا اور بخاری شریف میں بیٹھ کر پیشاب کرنے کی حدیث نہیں ملے گی صرف کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی حضرت حذیفہ والی حدیث ہے اتا صبح تتا قومن فبال قائمن بیٹھ کر پیشاب کرنے کی حدیث ابو داؤد شریف میں ہے ترمیزی میں ہے نسائی میں ہے ابن ماجہ میں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم کو کوئی کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پیشاب کیا سوری کھڑے کھڑے پیشاب کیا کرتے تھے تو تم اس کو سچا مت سمجھنا وہ جھوٹا ہے ماں کان یبول اللہ قائدن آپ بیٹھ کر ہی پیشاب کیا کرتے تھے ایک دفعہ آپ ہی بیٹھ کر پیشاب فرما رہے تھے اور عادت کی پردہ کر کے بیٹھ کر پیشاب کرتے تھے تو وہاں سے کوئی مشرق ادھر سے گزرا ہوگا تو وہ اپنے دوست سے کہنے لگا دکھو تو وہ محمد صاحب بیٹھ کر پیشاب کرتے ہیں جیسے عورتیں کرتی ہیں عورتیں بیٹھ کر کیا کرتی ہیں مرد تو ہمارے یہاں مردان پیشاب کرے تو دوسرے صحابی نے نے اس اس کی باتیں سن لی کہا کہ بھائی یہ بات صحیح نہیں ہے ہمارے نبی ہم کو صحیح ہدایت دیتے ہیں گائیڈنس دیتے ہیں بتاتے ہیں کہ دین پر عمل کیسے کرنا ہے کون سی چیز ہمارے لیے مفید کون سی مضر انہوں نے ہم کو یہ سکھایا ہے کہ بیٹھ کر پیشاب کرو پیشاب کرنے کے بعد تین پتھر سے استنجا کرو اپنے آپ کو پونچھ لو تاکہ وہ قطرے وغیرہ کپڑوں کو ناپاک نہ کرے انہوں نے ہم کو سکھایا کہ قبلہ کی طرف منہ کر کے استنجا مت کرو انہوں نے ہم کو یہ سکھایا کہ بائیں ہاتھ سے استنجا کرو دائیں ہاتھ سے مت کرو تو یہ آداب ہیں استنجے کے انہوں نے ہم کو سکھائے ہیں اس لیے ہم ان آداب پر عمل کرتے ہیں تو اب شیخ نوح کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ سب تشریحات دیکھی تو سمجھ میں آیا کہ او ہو صحیح عمل تو یہ ہے اور وہ تو حضور کو کچھ عذر تھا گھٹنوں میں درد تھا بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی پیشاب بہت زور کا آیا ہوا تھا اس لیے حضور نے کبھی کبھار ایک آدھ مرتبہ مجبوری میں کھڑے ہو کر کر لیا تھا اگر آدمی بھی کہیں جاوے ہوٹل کے اوپر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے پیشاب خانہ گندا ہے اور وہاں پر انگلش ٹوائلٹ ہے اس میں اگر کھڑے ہو کر کر لیا چلو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے کہ بھئی ضرورت ہے مجبوری ہے بیٹھ کر کرنا کوئی فرض نہیں لیکن عام معمول اپنے گھر میں بیٹھ کر کرنے کا ہونا چاہیے روز مرہ کا تب بات سمجھ میں آئی تو شیخ نو کہتے ہیں میں نے پھر بیٹھ کر پیشاب کرنے کی عادت ڈالی اپنے آپ کو ٹرین کیا میں نے توبہ کی استغفار کیا کہ میں اب تک حدیث پر نہیں چل رہا تھا میں تو اپنے نفس پر چل رہا تھا میرے نفس کو یہ حدیث اچھی لگ رہی تھی تو یہ تو نفس کا اتباع ہوا تو یہ وہ ہوا ہو آدمی اپنے ہوا نفسی کے پیچھے پیچھے چلتا رہتا ہے تو اس سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اللہ ہمیں حق پر چلنے کی توفیق دے ہوا نفسی کی سے اتباع کرنے سے ہماری حفاظت فرما اس کو کہا و تباہ ہوا ہو وکانا امرو فروتا جو لوگ حد سے آگے نکل گئے ہوں ان کی بھی بات نہیں ماننے کی فرمایا وکول الحق کو میں رب کہہ دیجئے اعلان کر دیجئے حق پروردگار کے یہاں سے آ چکا ہے قرآن آ چکا ہے قرآن حق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھتے تھے تحجد میں تو دعا پڑھا کرتے تھے اللہ اسلم تو نفسی علئی وجہ تو وجہ علئی و فوق تو امری علئی و الجا تو ظہری علئی رغ بطن و رح بطن علئی لامل جا ولا من جا من کا اللہ علئی آمن تو بھی کتاب کلدی انزلتا و بھی نبی کلدی ارسلتا اور آگے دعا پڑھتے تھے اللہ انت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق نارحقن حق ومحمد کُن محمدرسول حق تو حضور ان سب چیزوں کی حقانیت کا اعلان کرتے تھے اللہ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے حق آ چکا ہے اور جب حق آ گیا وقل جا الحق وضاحق الباطل ان الباطل کا نظہ تو حق کو قبول کرنا چاہیے کہیے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے اب کیا ہے فمن شاہ افل امین فمن شاہ افل یقفون جس کا جی چاہے مانے جس کا جی چاہے نہ مانے اختیار تمہارا ہے لیکن آگے وارننگ سن لینا نہ ماننے والوں کے لیے خطرناک وارننگ ہے اور ماننے والوں کے لیے بہترین اجر و ثواب کا وعدہ ہے یہ کیا ہے فمن شاہ فلی امین ومن شاہ فلی اکفر سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا لا اکراہ فی الدین دین کے اندر داخل ہونے کے لیے کوئی زبردستی نہیں دین کے اندر آنے کے لیے کسی غیر مسلم کو بائی فورس ہم مسلمان نہیں بنا سکتے کیونکہ اسلام ایک آئیڈیالوجی ہے ایک ذہنیت ہے ایک تعلیم ہے ایک ہدایت ہے اور تعلیمات آئیڈیالوجی ہدایات یہ ڈنڈے کے زور سے نہیں دی جاتی اسلام جو پھیلا ہے تلوار سے نہیں پھیلا ہے اسلام اپنی ہماگیر تعلیمات کی وجہ سے پھیلا ہے لوگوں نے اس کو ویلکم کیا ہے ہمارے ملک میں لیا یہ اسلام کو ہم چاہتے ہیں ورنہ مسلمان جہاں کہیں بھی کہ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا وہ علاقے پر قبضہ ہوا اس کے بعد ان کو ان کے حال پر رہنے دیا مسلمان بننا ہو تو بنو نہیں تو اپنے حال پر رکھو جروسلم پیلسٹائن بھی جب کانکر ہوا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہود نصارہ سے کہا تھا تم اپنے گرجوں میں اپنی عبادت کرو ہم زبردستی کسی کو مسلمان نہیں بناتے ہاں جو قوانین ہیں ان کی پابندی کرنا پڑے گا تو لا اکراہ فی الدین دین میں آنے کے لیے کسی کو زبردستی بوچی دبا کر ہم مسلمان نہیں بنا سکتے قد تبین الرشد من الغی ہدایت گمراہی سے الگ ہو چکی ہے واضح ہو چکی ہے یعنی لوگوں نے ہدایت گمراہی کو مکس کر دیا تھا اللہ نے حضور کو بھیج کر ہدایت کو الگ کر دیا گمراہی کو الگ کر دیا لوگوں کے سامنے دونوں باتیں کلیئر ہو گئیں اب آپ کو چوائس ہے آپشن ہے اختیار ہے چاہے ہدایت کو لو چاہے گمراہی کو لو اسی لیے آگے کیا کہا قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لن فصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون تو دین میں آنے کے لیے ہم کسی کو مجبور نہیں کریں گے یہاں پر بھی یہی کہا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ حق آ چکا ہے چاہو مانو چاہو نہ مانو تم جانو تمہارا اختیار جانے ہمارا نبی حضور کو بھی کہا ہے کہ آپ نے زبردستی مسلمان نہیں بنایا ہے لستا علیہم بے اور دوسری جگہ کل لست علیکم بے وکیل میں زبردستی حاکم نہیں کہ سب کو دبا دبا کر کے زبردستی مسلمان بناؤں ہوما علی کا البلاغ عما علینا البلا المبین ان علی کا البلاغ آپ کا کام تبلیغ ہے دعوت ہے پھر اللہ خود بخود راستہ نکالیں گے اور جن کی استعداد اچھی ہے صلاحیت اچھی ہے وہ آئیں گے وہ اس دین کو قبول کریں گے آپ اپنا کام کیے جاؤ دلی میں کچھ مسلمانوں نے سینٹر کے اندر قرآن پروجیکٹ شروع کیا تھا اس کی کچھ واٹس ایپ پر کلپس ہیں تو اس پر غیر مسلم ہندوؤں کو فری میں وہ انگلش ترجمہ قرآن کا دیتے تھے اسٹال لگا ہوا ہے چھوٹے چھوٹے کتابچے دیتے ہیں پھر جس کو شوق ہو اس کو قرآن دیتے ہیں تو وہ ہندو لوگ ایجوکیٹڈ ہیں پڑھے لکھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اسلام میں انٹرسٹ ہے اس لیے ہم قرآن لینے کے لیے آئے ہیں کوئی آ کر کہتا ہے کہ میں قرآن لے گیا تھا میں نے پڑھا مجھ کو قرآن بہت اچھا لگا اس کی باتیں بہت اچھی ہیں تو اب یہ حق بات تو دل میں جگہ کرتا ہے اور دھیرے دھیرے دھیرے دھیرے پھر جس نے آنا ہے وہ آ جائے گا تو اس لیے حضور کو حکم دیا جا رہا ہے آپ کہہ دیجئے حق آ چکا ہے جو چاہے مانے جو چاہے نہ مانے لیکن سن لیجئے ایک بات آتدنا انالمین نہ جو نہیں مانیں گے ظلم کریں گے ان کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے احاط بهم سرادقها ان جہنمیوں کو اس کی دیوانیں گھیر لیں گی سورادق یہ سرا پردہ سے معرب ہے اور جہنم کی دیواریں جیسی دنیا میں جیل ہوتی ہے پریزن ہوتا ہے تو جہنم بھی ایک جیل ہے مجرموں کے لیے باغیوں کے لیے تاغیوں کے لیے شریروں کے لیے اور دنیا میں جیل ہوتی ہے اس کی بڑی اونچی دیوار ہوتی ہے اور اس کے اوپر باپ وائر ہوتا ہے کوئی کود کر پھلان کر بھاگ نہ سکے جہنم کی دیوار بھی بہت اونچی اور بہت چوڑی حدیث شریف میں آیا کہ اس کی دیوار اتنی اونچی اس کی مقدار بیان کی اور اتنی چوڑی اور پھر ایک دیوار نہیں اس کی دو تین دیوار ہیں تاکہ اگر کوئی پھلان کر جانے کی کوشش کرے تو دوسری دیوار سامنے آ جائے اگر اس کو پھلان کر جانے کی کوشش کرے تو تیسری دیوار سامنے آ جائے اور وہاں سے نکل ہی نہ سکے نکلنے کا امکان ہی نہ ہو تو جہنم میں جو چلا گیا اور اس کے اندر ڈھکیل دیا گیا تو اس میں آگ بھی ہے اور چو طرف سے وہ جیل کی دیواریں اس کو گھیرے ہوئے ہیں وہاں سے نکلنے کا امکان ہی نہیں ہوگا اور آگے فرمایا وہی استغیث ہو اگر وہ فریاد کریں گے چیخیں گے چلائیں گے ہائے واویلا پیاس بہت لگی ہے پانی چاہیے کھانا چاہیے تو فرمایا وہ پانی جو پینے کے لیے دیا جائے گا کل موہلی وہ چھٹ کی طرح ہوگا دو ترجمے ہوئے کل دوسرا پیپ پیپ کا بھی کیا گیا ہے کی جیسا یا تل چھٹ جیسا یشمل وجوہ گرم اتنا کہ چہرہ بھون دے گا فرمایا ایک تو آگ میں جل رہے ہوں گے کبھی ان کو پیاس ستائے گی پانی مانگیں گے تو زنجیروں کے ذریعے اوپر سے پانی کا بکٹ لٹکائی جائے گی لیکن وہ پانی کوئی ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا شربت نہیں ہوگا وہ پانی تو خود جہنمیوں کا لہو اور پیپ ہوگا یا تلچٹ ہوتا ہے اس طرح ہوگا تلچٹ کے معنی سموسا فرائی کریں تو وہ نیچے کالا کالا سب رہ جاتا ہے اور اس تیل کو دس پندرہ بیس دن تک استعمال کرتے رہیں تو نیچے سب کالا کالا سب جم جاتا ہے اس کو تلچٹ بولتے ہیں تو وہ تلچھٹ جیسا پانی ہوگا اور گرم گرم ہوگا جیسے ہم چائے گرم گرم پیتے ہیں اور سمجھیے تو اس طرح سے گرم لیکن چائے تو ذرا ٹھنڈا کر کے پینا پڑتا ہے ورنہ منہ جل جاتا ہے یہ پانی ٹھنڈا نہیں ہو سکے گا یہ گرم گرم ہوگا اس کو جب پینے کے لیے لے جائے گا تو اس کا منہ بھون کر کے وہ خود اس میں وہ پگل کر کے اس پانی میں گر جائے گا اس کی چمڑی جو ہے پگھل کر اس میں آ جائے گی فرمایا اس شراب بڑا بڑی بری پینے کی چیز ہے وہ پانی وہ پانی پینا نہیں چاہیے بہت برا ہوگا لیکن جہنمی پیئیں گے اس کو بھی آگے بھوک لگے گی کھانے کے لیے مانگیں گے تو غصاق دیا جائے گا زقوم دیا جائے گا جہنم کے اندر ایک درخت ہے زقوم کا سینڈ کا درخت اس کے وہ پھل ہیں دنیا میں بھی ہوتے ہیں وہ کانٹے والے ٹینس بال جیسے پھل ہوتے ہیں گول اور اس پر کانٹے ہوتے ہیں تو اس کے بھی وہ کانٹے والے پھل ہوں گے اور اس میں زہر ہوگا لیکن ان کو کھانا ہوگا تو اسی کو جا کر کے کھائیں گے اور ان کے اندر بھی اس زہر کی تکلیف اثر ہوگا یہ وہاں کھانا ہوگا اور یہ وہاں پینا ہوگا اللہ جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرمائے فرمایا بھی اس شراب یہ بری ہے پینے کی چیز بساط مرتفقہ اور بری ہے جہنم رہنے کی جگہ ہاں ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لا نضيع اجر من احسن عملا جن لوگوں نے ہماری باتیں مانی اور اچھے اچھے عمل کیے تو ایسے اچھے عمل کرنے والوں کا ثواب ہم بیکار نہیں جانے دیتے جو اللہ کو مانتے ہیں اور اچھے اچھے عمل کرنے میں بزی رہتے ہیں اچھے اچھے عمل کرنے چاہیے نمازیں پڑھنی چاہیے روزے رکھنے چاہیے تلاوت کرنی چاہیے ذکر فکر کرنا چاہیے زکوٰۃ برابر نکالنی چاہیے سود سے پرہیز کرنا چاہیے جھوٹ سے غیبت سے لان تان سے فراڈ سے کسی کا حق مارنے سے زمین کھا جانے سے پیسے دبا لینے سے پراپرٹی پر حق اپنا جمع لینے سے پرہیز کرنا چاہیے یہ سمجھیے جو کام کرنے کے ہیں وہ کرو جو چھوڑنے کے ہیں ان کو چھوڑو تو پھر اللہ پاک اس تقوا والی زندگی اور احتیاط کی بنا پر تم کو جو ثواب دینا ہے پورا پورا ثواب دیں گے ایک سبحان اللہ کا بھی ثواب ضائع نہیں ہوگا آپ نے ایک سبحان اللہ پڑھا ہوگا اخلاص کے ساتھ ایک الحمد ایک کلو اللہ ایک روپیہ صدقہ دیا ہوگا پورا پورا اس کا ثواب اللہ دیں گے اس کو ضائع نہیں کریں گے فرمایا الاکل جن جنات عدن دن ان لوگوں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے باغات ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی ہمیشہ رہنا ہے اس میں وہاں سے نکلنے کا حکم نہیں ہوگا بھاگو یہاں سے دنیا میں تو کسی کے مکان پر کوئی دوسرا قبضہ کر لے تو اس کو نکال دیتا ہے کتنی اچھی حویلی کتنی اچھی کوٹھی کتنا ہی بڑیا بھاگ کیوں نہ ہو لیکن زبردستی بھی قبضے ہو جاتے ہیں اور وہاں سے نکل کر نکال کر بھگا بھی دیتے ہیں اور زبردستی نکلنا پڑتا ہے میں پورٹوگل گیا تھا وہاں پر سب لوگ موزمبیک سے آئے ہوئے تھے تو وہاں ایک تھے ہمارے بروچ ڈسٹرکٹ کے حاجی صاحب مسجد کے پریزیڈنٹ تھے کہنے لگے مولانا صاحب ہم موزمبیک میں رہتے تھے بڑی اچھی بزنس تھی بہت پیسے اللہ نے دیے تھے بیٹے بھی اولاد بھی میں نے بہت بہت بڑا مکان بنایا اس میں دس بیڈ روم اور ہر بیڈ روم میں باس ٹوائلٹ اٹیچ اس کے ساتھ اور نیچے بہت بڑا ڈائننگ ہال جس پر پوری فیملی بیٹھ کر کھا سکے بہت بڑا کچن بہت بیٹھنے کے کمرے اور باہر سوئمنگ پول اور زمین اور باغ سارا گھر ریڈی ہو گیا تیار ہو گیا اس میں اب بلب اور ٹیوب لائٹ لگ رہی تھی رہنے کے لیے اندر جانا تھا موو ہونا تھا کہ اچانک سے انقلاب آیا اور کمیونسٹ نے موزمبیک پر قبضہ کیا اور حکم دیا کہ جس کے پاس پورٹوگیز پاسپورٹ ہے وہ چالیس دن کے اندر اندر ملک چھوڑ کر چلا جائے ورنہ اس کی خیر نہیں تو کہتے ہیں ہم لوگوں نے وہاں سے پہنے ہوئے کپڑوں کے ساتھ بھاگنا پڑا وہ مکان بھی گیا وہ جائیداد پراپرٹی دکان بھی گئی کچھ پیسے انگلینڈ اور ادھر ادھر بھیجے دیے ہم نے تو وہ یہاں پورٹوگل آ کر کے وہاں سے منگوائے اور یہاں کر دوبارہ سیٹل ہوئے تو کبھی زبردستی نکالا جاتا جاتا ہے ہے آرڈر آ خالی کرو مکان نکلو یہاں سے بنا بنا مکان باغ فرسٹ کلاس اور اس کو بھاگنا پڑا ویسا کا ویسا چھوڑ کر اللہ کہتے ہیں جنت میں کسی کو بھگایا نہیں جائے گا ایک دفعہ آپ کو یہ جنت مل گئی تو ہمیشہ ہمیش اس میں رہنا ہوگا آپ آرام سے رہیے مزے سے رہیے آپ کو کوئی نہیں کہے گا کہ نکلو یہاں سے وہاں جنات و آدمی ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں اس میں نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی نیچے سے کہ مانا کیا ہے سامنے سے ہمارے گھر کے سامنے نہر بہ رہی ہو تو کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے تو سامنے سے نہریں بہ رہی ہوں گی کتنی نہریں بہ رہی ہوں گی چار پانی کی نہر شہد کی نہر دودھ کی نہر اور شراب کی نہر جو مرضی ہے پیو لینے کے لیے وہاں جانا نہیں پڑے گا خدام ہوں گے چھوکرے ہوں گے ایک اشارے پر دوڑے دوڑے جگ کا جگ بھر کر کے لائیں گے اور جگ میں ہی پینا ہے گلاس کی بھی ضرورت نہیں ہوگی بڑے بڑے خوبصورت حسین جگ ہوں گے اسی میں سے پئیں گے اور جنت میں جائیں گے تو انسان کا جسم یہ چھوٹا سا چھ فٹ کا نہیں رہے گا آدم علیہ السلام کی طرح ساٹھ فٹ کا بنا دیا جائے گا تو جب اتنا بڑا انسان ہوگا تو خوب کھائے گا بھی پیے گا بھی مزے بھی کرے گا انجوائے کرے گا وہاں کی لائف وہاں کی لائف ایسی ہوگی جیسے یہاں کوئی آدمی ہالیڈے کرنے کے لیے جائے تو ہالیڈے کرنے کے لیے کہیں جاتا ہے دو ہفتے کے لیے وہاں بہت ایش کرتا ہے آرام کرتا ہے پھر گھر آتا ہے تو واپس جاب پر جانا پڑتا ہے اتنا مشکل لگتا ہے کہ یار یہ واپس کام پہ چکر پہ شروع ہو جانے گا لیکن وہ تو جانا پڑتا ہے تو یہاں تو ہم دو ہفتے کی ہالیڈے کرتے ہیں وہاں تو ہمیشہ ہمیشہ ہالیڈے ہوگی تو جنت کی نعمتیں جو ہیں اللہ فرما رہے ہیں کہ ہمیشہ رہنے کی ہیں سامنے سے نہریں بہ رہی ہوں گی اور اس میں یو ان کو زیور پہنائے جائیں گے سونے کے کنگن کے جیسے میں نے یہ گڑی پہنی ہے یہ چاندی جیسی لگ رہی ہے تو وہاں پر ایسے سونے کے زیور پہنائے جائیں گے خالص پیور گولڈ اور زمین کا گولڈ نہیں جنت کا گولڈ کتنا چمکتا ہوگا وہ سونا دنیا میں تو بیس کیرٹ بائیس کیرٹ چوبیس کیرٹ کا گولڈ ہوتا ہے وہ پیور گولڈ ہوگا اس میں کوئی ملاوٹ نہیں اللہ کا بنا ہوا بنایا ہوا گولڈ تو وہ وہاں پر دیا جائے گا چونکہ جنت میں وہ پہننے کو ملے گا اسی لیے دنیا میں مردوں کو حکم ہے کہ سونا نہ پہنے ریشم نہ پہنے فرمایا جو آدمی دنیا میں سونا پہنے گا ریشم پہنے گا وہ جنت کے سونے اور ریشم سے محروم رہے گا اگر جنت کا سونا پہننا ہے جنت کا ریشم پہننا ہے تو دنیا میں اس سے احتیاط کرو یہ امتحان کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ریشم نہیں پہننے کا وہاں پر فرمایا ریشم پہنایا جائے گا سیاہ بن خود رنگ سبز کلر کا من و استبرک پتلے ریشم اور گھاڑے ریشم ریشم سے کی دونوں قسمیں ہوتی ہیں نرم نرم سافٹ ملائم گھاڑا بھی ہوتا ہے اور پتلا پتلا ایک دم فائن سلک کا شرٹ بھی بنتا ہے تو فائن اور پتلے ریشم کے کپڑے بھی ملیں گے اور گھاڑے بہترین خوبصورت نرم نرم ریشم کے کپڑے بھی ملیں گے متقیٰ اس میں تکیا لگائے ہوئے ہوں گے کے اوپر صوفہ سیٹی کے اوپر نعمت ثواب بہتری کیا ہی اچھا ہے یہ ثواب وہ صورت مرتفقہ اور کیا ہی اچھی ہے جنت رہنے کی جگہ اللہ ہم سب کو جنت نصیب فرمائے دو سے ہماری حفاظت فرمائے یہاں تک یہ سورہ کہف کی اکتیس آیتیں ہو گئی اب آگے اللہ رب العزت جلال وضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا ایک حکایت نقل کر رہے ہیں ہمارے سامنے بتانے کے لیے کہ اصحاب کہف تو بہت اچھے لوگ تھے جن کا قصہ ہم نے اوپر بالکل ٹھیک ٹھاک تم کو سنا دیا اس کتاب برحق کے اندر اب کچھ لوگ مانتے ہیں کچھ لوگ نہیں مانتے کچھ لوگ نیک ہوتے ہیں اصحاب کہف جیسے اور کچھ دنیا دار ہوتے ہیں دنیا کے پیچھے پڑنے والے تو تم لوگ دنیا دار مت بننا اور غلط طرح کام مت کرنا پیسوں کے پیچھے مت پڑنا دنیا کو سب کچھ مت سمجھنا بلکہ اصحاب کہف کی طرح زہد اختیار کرنا دنیا چھوڑنا پڑے ہجرت کرنا پڑے تو کر لینا ہجرت چھوڑ دینا دنیا کو لیکن دین کو قربان مت کرنا اس کے لیے قصہ سنا رہے ہیں یہ حکایت دو آدمیوں کی ہے بعضوں نے کہا یہ دو بھائی تھے بعضوں نے کہا نہیں بھائی نہیں ویسے ہی دو آدمی تھے ان کی آپس میں یہ گفتگو ہوئی تھی ایک آدمی تھا دنیا دار بڑا مالدار باغوں والا حویلی والا کوٹھی والا لیکن متکبر مغرور اور اپنے پیسے پہ فخر کرنے والا اور دوسرا تھا نیک صالح صوفی صافی پرہیزگار متقی دونوں میں بات ہوئی تو یہ دنیا دار اس کو کہنے لگا کہ یہ دیکھ میرے پاس کتنا زیادہ مال ہے میری جماعت اور میری اولاد اور میری فیملی کتنی بڑی ہے تو میں بڑی فیملی والا ہوں پوتے ہیں نواسے ہیں اور کتنا مال ہے میرے پاس اور سمجھ لیے کہ بہت غرور کے ساتھ فخر کے ساتھ کہنے لگا میرا یہ مال میری جائیداد میری زمین میرا باغ میری حویلی کبھی بھی خراب نہیں ہوگی برباد نہیں ہوگی یہ تو ہمیشہ اس میں سے پیداوار بڑھتی رہے گی اور میں مالدار ملینئر اور لکھ پتی کروڑ پتی ہی رہوں گا دوسرے نے کہا کہ بھائی ایسا نہیں کرنا چاہیے ذرا اللہ کا شکر ادا کرو غرور فخر مت کرو کفر مت کرو وہ کہنے لگا ہیں کون سا اللہ کون سی قیامت میں تو قیامت قیامت کچھ نہیں مانتا اگر بالفرض قیامت آ بھی گئی تو مجھے جس طرح یہاں پر بہت اچھی اچھی نعمتیں ملی ہیں تو وہاں بھی مجھے اچھی اچھی نعمتیں مل جائیں گی اگر قیامت آئی تو میں تو میں مانتا تو ہوں نہیں لیکن آئی تو یہاں میری حالت حالت اچھی ہے وہاں بھی اچھی حالت ہوگی دوسرے نے کہا نہیں بھائی تو جو یہ اتنا فخر کر رہا ہے غرور کر رہا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ تیرے اس باغ اور کھیتی اور زمین پر کوئی آفت آنے والی ہے اور تجھ پر کوئی مصیبت آنے والی ہے ناگہانی مصیبت آئے گی تو تباہ ہو جائے گا چنانچہ ایسا ہی ہوا راتوں رات آفت آئی اور اس کا پورا باغ جل کر کے راکھ ہو گیا بسم ہو گیا مال بھی تتر بتر ہو گیا ساری چیزیں ضائع ہو گئی اب کفی حسرت ملتا ہوا افسوس کرتا ہوا رہ گیا ہائے یہ کیا ہو گیا اور میرے سب ضائع ہو گیا اور سب باغ بھی گیا حویلی بھی ٹوٹ گئی زلزلہ آ گیا مکان بھی ختم ہو گیا اولاد بھی مر گئی اور میں مصیبت میں پھنس گیا لیکن اب افسوس کرنے سے کیا فائدہ جب ماننے کا وقت تھا اس کو مانا نہیں اللہ فرما رہے ہیں تم جو ہے ان دونوں سمجھیے دوستوں اور بھائیوں کی گفتگو سے عبرت پکڑنا دنیا کے پیچھے مت پڑنا آخرت کا دھیان رکھنا اس کے لیے یہ قصہ سنا رہے ہیں فرماتے ہیں بیان کیجیے ان کے سامنے حال دو آدمیوں کا جن میں سے ایک کے لیے ہم نے دو باغ دیے تھے انگور کے اور ان دونوں باغوں کو گھیر دیا تھا کھجور کے درختوں سے اور ان دونوں کے بیچ میں ہم نے کھیتی رکھی تھی ہو گیا جی انگور انگور اور گریبس کا جو باغ ہوتا ہے اس کی ٹٹیاں ہوتی ہیں خوب پھیلتے ہیں اس پر انگور تو باغ کو گھیرا ہے انگور سے اور ان انگوروں کے پیچھے جو ہیں کھجور کے بڑے بڑے درخت ہیں اور ان انگوروں کے بیچ میں کھیتی ہے تو کھجور انگور اور کھیتی کتنا کتنی آمدنی اور ہوتی ہوگی کتنی پیداوار ہوتی ہوگی اس کی تو یہ ہم نے اس کو اتنے فرسٹ کلاس ایک باغ نہیں ایسے دو دو باغ دیے تھے ہم نے اور پھر کل تل عادت آ دونوں باغ اپنا پھل پورا پورا دیتے تھے ولم تظلم من اس میں کوئی کمی نہیں آتی تھی بعض مرتبہ باغ میں پھل کم ہوتے ہیں کسی سال فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کسی سال اس میں پھل کم نہیں ہوتے تھے ہمیشہ پورے پورے پھل آتے تھے اور وہ فجر خلا لہما ان کے بیچوں بیچ سے ہم نے نہریں بھی نکال نکال رکھی تھی تو نہر بیچ میں سے گزر رہی ہے تو کھیتی کو پانی پلانے کی اتنی بڑی مصیبت بھی نہیں کیونکہ نہر ساتھ ہے تو نہر کی وجہ سے بیچ میں سے باغ کو پلانا بھی آسان انگور کو پلانا بھی آسان کھیتی کو پلانا بھی آسان اتنی ساری نعمتیں دی تھیں وہ کان لہو سمر اور اس کے پاس مال بھی بہت تھا سمر کہ ایک معنی فروٹ کے بھی آتے ہیں لیکن دوسرے معنی دولت کے بھی آتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان باغوں کے ساتھ ساتھ اس کو سونا چاندی اور پیسے روپیہ اور دولت بھی بہت دے رکھی تھی بہت اور بھی مال تھا اس کے پاس تو اس کے پاس دولت بھی بہت تھی فقال فقر علی صاحب ہی اکثر نفرا اپنے ساتھی سے بات کرتے ہوئے کہنے لگا میرے پاس مال تجھ سے زیادہ ہے اور میری برادری بھی تجھ سے زیادہ طاقت والی برادری ہے فخر کرنے لگا میرا مال تیرے مال سے زیادہ اور میری برادری اور میری اولاد میرا خاندان کنبا تجھ سے زیادہ زبردست یہ باتیں کرنے لگا آپ یہ دونوں بات کرتے ہوئے ظالم النفسی اپنے باغ کے اندر داخل ہوا اور وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا تھا اپنا بہت نقصان کر رہا تھا کہنے لگا ان تبید داضی ابدا میرا خیال نہیں کہ یہ باغ کبھی بھی برباد ہوگا اور ختم ہوگا یہ تو ہمیشہ اسی طرح چلتا رہے گا وما ماں از قو میرا خیال نہیں کہ قیامت آنے والی ہو قیامت کو تو میں مانتا ہی نہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ لائف آفٹر ڈیتھ اور زندگی دوبارہ ہو نہیں مانتا وہ لیکن روحک تو ادا رب بھی لنخی رم اور اگر میں اپنے رب کے پاس واپس گیا بھی تو مجھے اس سے زیادہ پلٹنے کی اس سے زیادہ اچھی پلٹنے کی جگہ اور اچھا باغ اور اچھا گھر وہاں بھی مل جائے گا یعنی اس نے یہ کہا کہ دنیا میں میں بہت مالدار تو میں بہت مقبول جب دنیا میں میں مقبول تو آخرت میں بھی مقبول ہوں گا یہاں پر اللہ نے مجھے اتنا دیا ہے میں اللہ کا محبوب تو آخرت میں بھی اللہ کا محبوب بنوں گا حالانکہ اس پاگل نے یہ نہیں سمجھا کہ دنیا یہ اللہ کی محبت اور مقبولیت کی نشانی نہیں ہے دین یہ اللہ کی محبت اور مقبولیت کی نشانی ہے حدیث شریف میں ہے ان اللہ یوت دنیا اللہ ولا دین اللہ مئیبو اللہ دنیا اس کو بھی دیتے ہیں جس سے محبت ہو اور اس کو بھی دیتے ہیں جس سے محبت نہ ہو لیکن دین اسی کو دیتے ہیں جس سے محبت ہو تو دین یہ محبوبیت کی علامت ہے ایک آدمی دیندار ہے نیک صالح صوفی ہے پرہیزگار ہے یہ نشانی ہے کہ اللہ کو اس سے محبت ہے اس لیے اس کو دین پر قائم رکھا ہے تو دین یہ محبت کی نشانی ہے اس آدمی کو غلط فہمی ہوئی اس لیے کہنے لگا آگے صاحب اکفر کا رجورا یہاں سے ہم کل پڑھیں گے دیر ہو گئی ہے اشراق کا ٹائم ہو گیا ہے اللہ پاک ہمیں یہ پورا کر لوں تھوڑا سا اچھا جی تو اس کے دوست نے اس کو کہا بات کرتے ہوئے اکفر تبل ندی خلق کمن تو ارے تو مانتا نہیں اس اللہ کو کہ جس اللہ نے تجھ کو اول وہلے میں تو بنایا مٹی سے ثم من نطفہ پھر بنایا نطفہ سے ایک قطرے قطرے منی سے ایک بوند سے ایک ڈراپ سے ثم سوا کا رجولا پھر تجھے سیدھا کھڑا کر دیا مرد بنا کر کے ہٹا کٹا تندرست اور صحت مند انسان بنا دیا اللہ نے تجھ کو تو اس اللہ کو تو نہیں مانتا اور اس کا انکار کرتا ہے قیامت کو انکار کرتا ہے یہ کیا کر دیا تو نے اللہ نے آدم علیہ السلام کو تو بنایا تھا مٹی سے اور اس کے بعد نسل انسانی کا سلسلہ چلایا نطفہ سے تو تیرا اصل کریشن تو مٹی سے ہوا پھر تجھ کو نطفہ سے اللہ نے بنایا اور ایک ڈراپ سے جو کپڑے کو لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جائے تو اس قطرے سے تجھے چھ فٹ کا انسان سیدھی کمر والا اور تندرست صحت مند ہٹا کٹا کھڑا کر دیا تو اس اللہ کو نہیں مانتا آگے کہتے ہیں تو نہ مانے نہ مانے لیکن لاکن نہ ہو اللہ ربی لیکن میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ وہ اللہ وہی میرے رب ہیں ولا اشری کو اب احدا اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا رب ایک ہیں اکیلے ہیں انہی کو مانتا ہوں اور دیکھ ولولا وخل جنت کا کل تک ماشاء اللہ اللہ تو جب اپنے باغ میں آیا تو تو نے ایسا کیوں نہ کہا کہ ماشاء اللہ جو اللہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے اور کوئی قدرت اور طاقت اور پاور ہمارے پاس نہیں ہے مگر اللہ کی توفیق اور اللہ کی مدد سے ان ترانی انا اقل من کمالم و ولدا اگر تو مجھے دیکھ رہا ہے کہ میں مال میں اور اولاد میں تجھ سے کم ہوں تو کوئی فکر کی بات نہیں فاسا ربی یعنی خیر جنتی بہت ممکن ہے کہ میرا رب مجھ کو تیرے باغ سے اچھا باغ دے دے اس دنیا میں یا آخرت میں اور ویور علیہ علیہ من سما اور تیرے باغ پر آسمان سے کوئی آگ برسا دے فتوس بھی پھر یہ ہو جائے ایک چٹیل میدان اور چکنا چٹ چکنا چٹیل میدان ہو جائے تو اپنے باغ میں آیا تو کیوں نہ بولا ماشاء اللہ لاقوۃ اللہ باللہ کوئی اچھی چیز دیکھے حدیث شریف میں ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی اچھی چیز دیکھے اچھا خوبصورت روڑا بچہ دیکھے خوبصورت گاڑی دیکھے خوبصورت قلم دیکھے کوئی اچھی کھانے پینے کی چیز دیکھے کسی کے اچھے کپڑے دیکھے کوئی بھی اچھی چیز دیکھیں تو یہ بولنا چاہیے ماشاء اللہ لا قوت اللہ بلا اس سے وہ چیز نظر بد سے محفوظ ہو جاتی ہے اس میں برکت ہوتی ہے اس کو بری نظر حسد والی نظر اس کو نہیں لگتی ہے کیونکہ آپ نے ماشاء اللہ لاکھو اللہ بلّہ بول دیا تو اس بچے کو نظر اب نہیں لگے گی تو کوئی بھی اچھی چیز دیکھے یہ بولنا چاہیے اپنے گھر میں بھی داخل ہوں اپنی گاڑی میں بیٹھے الحمدللہ گاڑی بہت اچھی چلی سٹا سٹ بمبئی پہنچا دیا الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاء اللہ لاکھو وط اللہ باللہ گاڑی بہت اچھی چلتی ہے شکر اللہ کا تو یہ بولنا چاہیے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کی بنا پر اپنے گھر کے اوپر ایک کتبہ لکھوایا تھا ماشاء اللہ لا قوت اللہ باللہ کسی نے پوچھا حضرت آپ نے یہ کیوں لکھوایا ہے فرمایا سورہ کہف میں ہے کہ اپنے باغ میں گئے تو ایسا کیوں نہیں بولے تو میرا گھر میرا باغ ہے تو میں اس پہ آ کے دیکھتا ہوں تو مجھے یاد آ جاتا ہے تو میں پڑھ دیتا ہوں ماشاء اللہ لاکھو اللہ بلّہ اس لیے میں نے لکھوایا ہے ہم لوگ پڑھتے وڑھتے ہیں نہیں صرف لکھوا دیتے ہیں اور لٹکا دیتے ہیں پڑھنا چاہیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تو تو اپنے باغ میں آیا تو اللہ کا شکر کیوں نہیں کیا کہ اللہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے اللہ نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی ہے میرے پاس تو تو کوئی طاقت نہیں ہے مگر اللہ کی توفیق سے اللہ دیتے ہیں تو ہی آتا ہے آگے فرمایا اگر میں تجھ سے مال اور اولاد میں کم ہوں تو ہو سکتا ہے کہ رب مجھ کو تیرے باغ سے اچھا باغ دے دے اور علیہ حسبان جنت میں دے دیں گے اللہ یہاں بھی دے سکتے ہیں جنت میں بھی دے سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے تیرے باغ پر کوئی آسمانی آفت آ جائے حسبان کی ایک تفسیر آگ سے ہوئی ہے دوسری تفسیر آفت مصیبت سے ہوئی ہے فتس بن زدہ غورن فلن تستطيع له طلبا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی نہریں جو بہہ رہی ہیں نا باغ کے بیچ میں سے پانی پلانے کی تو وہ وہ پانی نہر کا پانی سوکھ کر کے زمین کے اندر چلا جائے تو پھر تو پانی کہاں لینے جائے گا قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بما امعین بتاؤ اگر تمہارا میٹھا میٹھا پانی زمین کی گہرائی میں اندر چلا جائے کون تمہیں میٹھا میٹھا پانی پلائے گا تو ہو سکتا ہے تیری نہر کا پانی جس پر تجھے گھمنڈ ہے یہ سوکھ جائے اندر چلا جائے پھر تو کیسے اپنے باپ کو پانی پلائے گا اس کو کہا فرن تستیا لہو طلبا اس کو طلب کر کے نہیں لا سکے گا اللہ فرماتے ہیں بہو شیت اب ایسا ہی ہوا اس کے اس باغ اور اس کے پھلوں کو گھیر لیا گیا آفت کے ذریعے سے آسمانی بلا آئی وبا آئی آفت آئی آن فن ختم ہو گیا سارا باغ انفق فيها یہ آفت آتی ہے آپ حضرات کھیتی باڑی کرنے والے ہیں اس کو زیادہ سمجھتے ہیں بعض مرتبہ کھیتی بالکل پکی پکائی ریڈی ہوتی ہے اور ایک دم سے کوئی زور کا طوفان آیا بارش آئی ہوا آئی اور اس میں کھیتی ساری تتر بتر ہوگی حضرت شیخ یونس صاحب ایک جگہ فرمانے لگے ایک جگہ ہم کہیں باغ سے گزرے تھے کھیتی سے وہاں دو تین دن قیام کیا اس دوران وہاں پر آفت آئی پھر وہاں سے گاڑی میں گزرے تو پکی پکائی ساری تتر بتر ادھر ادھر کاسف مقول قرآن نے جو کہا ہے اس طرح پڑی ہوئی تھی تو یہاں بھی اللہ کی طرف سے آفت آئی اور کھیتی اس کی سارا باغ کھیتی درخت انگور سب ختم ہو گیا تبھی وہ صبح میں اپنی ہتھیلیاں یوں پلٹنے لگا علامہ اس دولت پر جو اس باغ میں خرچ کی تھی وہ خوابی عروش شہا اور وہ باغ اپنی ٹٹیوں کے اوپر پڑا ویران پڑا ہوا تھا وہ جو ٹٹیاں ہوتی ہیں بیل بیل ہوتی ہیں جس پر انگور پھیلتے ہیں تو وہ بھی سب ادھر ادھر اڑا ہوا پڑا تھا اور باغ پورا تہس نہس ہو گیا تھا وہ یقول کہنے لگا یا لئی تنی لم اشرق بے ربی احدا ہائے کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا میں شرک نہ کرتا تو بہتر تھا لیکن یہ کہنا ایمان لانے کی نیت سے نہیں تھا یہ مال ضائع ہونے پر افسوس کی وجہ سے تھا اس لیے یہ ایمان نہیں ہے یہ تو ایک مال پر افسوس ہے میرا مال ضائع ہو گیا میں شرک نہ کرتا تو میرا مال ضائع نہ ہوتا اس لیے یہ ایمان نہیں ہے وہ تو ویسا کا ویسا کوڑا ہی رہا اسی لیے اللہ نے کہا غلم تک دون اللہ اس کے پاس کوئی جماعت نہیں تھی جو اس کی مدد کرے اللہ کے سوا اللہ کے سوا کوئی معاون مددگار اس کا نہیں تھا وہ کا منتصرا نہ وہ خود اللہ سے بدلہ لے سکتا تھا کہ اللہ نے مجھ پر کیوں آفت ڈالی تو اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے باغی بن جائے اللہ سے کوئی ٹکر لے سکتا ہے نہیں لے سکتا کوئی معاون مددگار نہیں تھا کوئی وہ خود بدلہ بھی نہیں لے سکتا تھا وہاں پتا چلا الحق وہاں معلوم ہوا کہ تمام اختیارات اللہ برحق ہی کے لیے ہیں وہی مختار کل ہیں وہ جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے اس کی مشیت مرضی کے خلاف کچھ نہیں ہوتا ہے ہو خیر ثواب و خیر رقبہ اللہ ہی کا ثواب سب سے اچھا ہے اور اللہ ہی اچھا انجام دینے والے ہیں اس لیے اللہ ہی کی طرف رجوع ہونا چاہیے اور گھمنڈ اور فخر اور غرور اور بڑائی اور تکبر کبھی نہیں کرنا چاہیے یہ متکبر تھا وہ مال والا دولت والا حقیقت میں جب دولت کا نشہ چڑھتا ہے تو دماغ پر سوار ہو جاتا ہے قرآن نے کہا ان استغنا انسان تغیانی اور سرکشی پہ آ جاتا ہے جب اپنے آپ کو غنی اور بے نیاز اور مالدار دیکھتا ہے تو اس لیے تغیانی اور سرکشی پہ یہ نہیں چڑھنا چاہیے توازو حاجزی ہمبلنس فروتنی اختیار اختیار کرنی چاہیے اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے یہاں پر رکو پورا ہوا آگے ودربل مسل الحیات دنیا سے دنیاوی زندگانی کی ایک مثال بیان ہو رہی ہے اور قیامت کے دن کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کل پڑھیں گے انشاءاللہ شاء شریف پڑھ لیں سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم لك الحمد ولك الشكر اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما يا أرحم الراحمين معاذ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے پوری امت کی مغفرت فرما دیجیے پوری امت پر رحم کر دیجیے پوری امت کے ساتھ خیر و برکت عفو اور صفا اور عافیت کا معاملہ فرمائیے ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے حق بات قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائیے خواہشات نفس کے پیچھے پیچھے چلنے سے ہماری حفاظت فرمائیے غفلت سے حفاظت فرمائیے نیک بندوں کے اتباع کرنے اور ان کی ان کی ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہم کو توفیق توفیق عطا فرمائیے دنیا کی بے ثباتی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے اور آپ کے سامنے رجوع ہونے کی توفیق عطا فرمائیے جنت کی نعمتیں نصیب فرمائیے دوزخ کے عذاب سے حفاظت فرمائیے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتوب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم شرف وسابین جی، ہو گیا